بلڈ کینسر یہ نظم ایک مرتے ہوئے بارہ سالہ بچے کی دنیا ہے جس کی رگوں میں کیمو تھرپی کے محلول دوڑ رہے تھے پر اس کے خوابوں کے کردار مردنگ کی تھاپ پر ناچتے اس سے پاس آلار بھی تھا اور ایک خلاباز بھی دور افق پر اس کی موت کے رنگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے یہ ان زمانوں کی داستاں ہے کہ جب خیرت کے کسیف پنجوں نے میرے سنبل پروں میں ناخن نہیں کھوب ہوئے تھے ان زمانوں میں سپنے سانپوں کے بل نہیں تھے اننت ناگا کی جھڑتی چمڑی سپولیوں کا خدا نہیں تھی گگن کا کیسر گدوں کا لقمہ نہیں بنا تھا ہمارے صورت گروں نے الٹی غاروں کو سید تیتے پلید چمگادڑوں کا چہرہ نہیں تکا تھا اگرچہ کینسر کے زرد کیڑے رجز کی لہ پر تھرک رہے تھے میں اپنی روح کی لگام تھامے کلاہ خود میں سے جھانکتا تھا سو میرے گھوڑے کے ہن ہنانے سے زرد کیڑوں میں خوف قائم تھا پر اچانک سفید کوٹوں میں بن سرنجوں نے میری دھڑکن پہ کان رکھے یوں مگر دانتوں سے میرے کولہے کی ہڈیوں میں نقب لگایا کہ شاہ پورس کے مست ہاتھی نے اس کی فوجوں کو رون ڈالا سفید خلیوں کے شاہ سواروں نے المجالی کی پیروی میں سفر اٹھائی نیام سے تیخ کو نکالا تو زرد کیڑوں نے اپنے نیزوں پہ خونی صفحے اٹھا لیے تھے میں مر رہا ہوں سسک رہا ہوں یہ میرا بستر جہاں میں بے سد پڑا ہوا ہوں میری چتا ہے سو میرے ہاتھوں میں میرے بالوں کے جلتے گچھے ہیں میرے ڈھانچے کے رقص آخر کو دیکھنے یہ سیاہ کپڑوں میں کون بڑیاں ہیں کیا بڑبڑا رہی ہیں انہیں اٹھاؤ کھجور کی گٹھلیاں ہٹاؤ یہ خونی تھیلے میں کس کا خون ہے لہو کے قطروں کا ورد روکو یہ کو کاٹ کھاتے ہیں اور مسانوں کو چاپ جاتے ہیں یہ رقص آخر آخری نہیں ہے میں ایک جوالا مکھی کا قصہ ہوں میں انفجار عظیم کی طاقتوں میں ذرہ رہا ہوں میں ملکی وے کی سفید راہوں میں زرد سورج کے آشیانے میں رہنے والا کو چل رہا ہوں چلا نہیں ہوں میں مر رہا ہوں مرا نہیں ہوں